حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ ہی پر چڑھے حتیٰ کہ جب آپ کی نظر بیت اللہ پر پڑی تو آپ نے اللہ اکبر کہا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار نو سو چوہتر